ہم اس وقت لطف اللہ خان صاحب کے گھریلو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں آج کل سلمہ صدیقی یہاں آئی ہوئی ہیں تو انہیں بھی یہاں میں لے کر آیا تاکہ وہ لطف اللہ خان صاحب کا ایک تو یہ اسٹوڈیو دیکھ لیں جو بڑی عجیب و غریب چیز ہے اپنی جگہ خود دیکھنے کے قابل پھر یہ کہ جہاں اور بہت سی لوگوں کی آوازیں یہاں محفوظ ہیں تو ان کی آواز بھی محفوظ ہونی چاہیے تو اب دو چار باتیں اس سلسلے میں ان سے کرنی ہوں گی کہ کچھ گفتگو کا سلسلہ چلے تو یہ رشید احمد صدیقی صاحب کی صاحبزادی ہیں خود افسانہ نگار ہیں اور کرشن چندر سے بھی ان کی زندگی کی وابستگی جو ہے وہ ظاہر بات ہے میں جیسا کہ ابھی لطف اللہ خان صاحب کہہ رہے تھے کرشن چندر بڑے مقبول مصنف تھے اردو کے میں سمجھتا ہوں اتنا مقبول کہ جس کو سبھی سراہتے ہوں کوئی اور اس دور میں نہیں ہوگا ان کے بارے میں کوئی کانٹروورسی نہیں ہے سبھی یک زبان ان کی تعریف کرتے ہیں اور سب سے زیادہ قرضدانی ان کی انہوں نے کی وہ بقول غالب کے بک جاتے ہیں ہم آپ متع سخن کے ساتھ لیکن ایار طب خریدار دیکھ کر تو اسی سلسلے میں بات ہو کہ آپ نے ان کے عیار تباہ کو کیسا پایا بظاہر یعنی میں نے بھی ان کو میری بھی ان سے ملاقات تھی مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی قرۃ العین حیدر یخبنی کون ایک دفعہ دلی گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ دلی میں تم کو بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے میں نے کہا مثلا نام لو تو انہوں نے سب سے پہلے کرشن چندر کا نام لیا تو مجھے بھی ان سے ملاقات کا تو شرف حاصل رہا ہے اور میرے بھی ان کے بارے میں جو کچھ بھی مشاہدات اور تاثرات ہیں وہ بڑے اچھے ہیں مگر جتنا یہ جانتی اتنا کوئی نہیں جانتا ہوگا تو مراد تو اس وقت یہ ہے کہ آپ بات کریں اور ہم سنیں جی تو آپ نے تو خود ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی ادبی شخصیت کیا تھی یا وہ کیسا لکھتے تھے یا کتنے مقبول اور معروف تھے تو میری ملاقات یا ان سے جان پہچان تو پہلے ان کی کہانیوں ہی سے ہوئی اس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی اور چونکہ اتنا پڑھ چکی تھی اس لیے جب ان سے پہلی بار ملی تو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ پہلی بار مل رہی ہوں کیونکہ یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ تمام زندگی کسی ادیب یا شاعر سے نہیں مل پاتے لیکن اس سے بھی اتنی اپنایت کا احساس ہوتا ہے کہ لگتا ہے اس سے ملتے رہتے ہیں یا مل چکے ہیں چنانچہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا اور خود کرشن جی کا کیا رد عمل تھا اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اتنا ضرور سوچتی ہوں کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ ملاقات جو ہے یہ کچھ آگے بڑھے اور اس کا سلسلہ قائم رہے تو اس کے بعد پھر کچھ مجھے جو ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا اس میں انہیں بہت قریب سے دیکھا اور کچھ جاننے کی کوشش بھی کی غیر شعوری طور پر اور اس میں کچھ ایسا پایا کہ جیسا وہ اپنے ادب میں نظر آتے ہیں یعنی ایک ایک بنیادی اعتبار سے ایک درد مند دل رکھنے والا انسان وہ ان کی عام زندگی میں بھی روز مرہ کی زندگی میں بھی بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ ان کا سلوک یکساں تھا اور وہ ایک نہایت دوستانہ ہوا کرتا تھا اس کے علاوہ ان میں کچھ اور ایسی چیزیں بھی تھیں مثال کے طور پر دوستوں کے لیے خاص دل میں ایک خاص درجہ ان کے ہر دوست کا ہوتا تھا اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یہ کہنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا کہ کس دوست کو یا کس ملاقاتی کو وہ بہت زیادہ عزیز رکھتے ہیں تو یہ میرے لیے بھی بڑا عجیب و غریب ایک تجربہ تھا زندگی کا جس کے بارے میں اب سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ کچھ اور باتیں کیوں نہیں میں نے اور زیادہ ان سے معلوم کی یا جاننے کی کوشش کی ویسے کرشن جی بنیادی طور پر معلمی پسند نہیں کرتے تھے یا ناسہانہ انداز انہیں نہیں پسند تھا گفتگو کو ہمیشہ وہ اپنے نہایت مختصر کرتے تھے اور بس اتنی کہ جتنے کام کی باتیں ہوتی تھیں جی۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ ان سے ایک بار مل لیے ہیں وہ انہیں کبھی بھولیں گے نہیں اور میں چونکہ کچھ زیادہ ان کے قریب ہو گئی تھی اس لیے میرے لیے تو یہ لفظ بھولنے کا جو ہے یہ میرے خیال میں کبھی زندگی میں زبان پر آئے گا ہی نہیں جی۔ تو جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ ان سے ملے تھے لیکن جب قرۃ العین حیدر گئیں اور انہوں نے آپ کو پوچھا تو یہ بالکل صحیح بات ہے کیونکہ اس سلسلے میں ان کی یادداشت اتنی اچھی نہیں تھی جتنی ان کی نیت اچھی ہوتی تھی یا خلوص کی کار فرمائی ہوتی تھی بات چیت میں جی۔ اس لیے جب یہاں سے کوئی جاتا تھا تو وہ اس طرح سے اس کو گھیرتے تھے اور ایک ایک کا نام لے لے کے وہ خیریت پوچھتے تھے جی۔ کچھ لوگوں کو میں جانتی بھی نہیں تھی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا مثال کے طور پر یہاں سبت حسن صاحب ہیں ان سے جی۔ میں اس بار پہلی بار آ کر ملی ہوں لیکن ان کے بارے میں میں نے اتنا جان لیا تھا کرشن جی کی زبانی جی۔ کیونکہ انہیں بہت عزیز رکھتے تھے کبھی بھی کچھ ذکر ہوتا تھا کراچی یا لاہور کا خصوصاً لاہور ان کا بہت محبوب شہر تھا شہر نگاراں جسے وہ کہتے تھے کیونکہ ان کی زندگی کا بہت خوبصورت زمانہ وہاں گزرا جی۔ طالب علمی کا بھی اور اس کے بعد کا بھی کراچی میں کراچی کو وہ اس لیے بہت عزیز رکھتے تھے کہ ان کے بیشتر احباب اب کراچی میں ہاں، آ بسے تھے اور میں نے جیسا بار بار ذکر کیا اور اکثر لوگوں کو یہاں معلوم ہے کہ سن چھتر میں انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ضرور پاکستان آئیں گے اور اس سلسلے میں میں کئی بار دہرا چکی ہوں لیکن یہ واقعہ ہے کہ جب میں کبھی ذکر کرتی تھی پاکستان آنے کا تو وہ کہتے تھے کہ چلو چل کے دیکھیں گے تمہارے رشتے دار زیادہ ہیں وہاں یا میرے رشتے دار اچھا تو یہ اس طرح کی باتیں جب ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ ان کے دل میں کتنی جگہ ہے یہاں کے احباب کے لیے بے شک جیسا ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ جب تک آدمی خود دل کا اچھا نہ ہو اس کے قلم سے اعلیٰ درجے کا ادب نہیں نکل سکتا تو ان کی قدریں جو تھیں بڑی اعلیٰ درجے کی قدریں تھیں اور حقیقت ان پر عمل بھی کرتے تھے جو عام بات نہیں ہے اکثر یہ بھی دیکھیں گے آپ کے لوگوں کی قدریں تو سلامت ہوتی ہیں مگر ان پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے تو اچھا تو یہ تھا کہ اب ان کے انتقال کے بعد یقیناً آپ نے زندگی میں بڑی کمی محسوس کی ہوگی تو اب آپ کے مشاغل کیا ہیں وہاں کچھ عرصے تک تو واقعی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں کیونکہ جیسا کہ وہ خود کہا کرتے تھے طویل بیماری کے بعد وہ خود کہیں آ جا نہیں سکتے تھے اور گھر میں رہتے تھے لیکن وہ یہ دیکھتے تھے کہ مجھے کوئی پریشانی اس سے نہیں ہوتی ہے میں یہ اکثر کہا کرتی تھی کہ بھئی آپ بیٹھے رہیے آپ اپنے کام کرتے رہیے چھوٹے موٹے گھریلو یعنی آپ نے کبھی کچھ ہلکی پھلکی چیز لکھ لی یا کہ زیادہ آپ کی موجودگی زیادہ ضروری ہے جس پہ میں خود کہا کرتی تھی کہ بھائی بہت پہلے یہ کہا گیا ہے کہ نہ ہو نگار کو فرصت نگار تو ہے تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں لیکن ان کے بعد ظاہر ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ کرنے ہی کو نہیں رہ گیا اور وہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی میں میرا مصرف کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے مجھے اپنا مشغلہ بنا لیا ہے اور جب میں نہیں ہوں گا تو تم کیا کرو گی تو اس وقت تو یہ چیز مجھے بہت بری لگتی تھی یہ لیکن ان کے بعد مجھے اس کا احساس بہت زیادہ بڑھ گیا کہ واقعی ایسا لگتا تھا کہ اب میں کیا کروں اور ایک عجیب و غریب احساس سے جو میں دو چار ہوئی وہ کچھ ایسی تھی کہ چند ماہ ایسے گزرے ان کے بعد جب میں اردو کی کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ اردو سے تمام تر وابستگی جو ہے وہ شاید کرشن جی کے ذریعے تھی کیونکہ جب سے اردو پڑھنا شروع کی تھی اور کرشن جی کی کہانیاں پڑھی تھیں کوئی بھی رسالہ یا میگزین ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس میں سب سے پہلے کرشن جی کا نام اور ان کی کوئی چیز ڈھونڈوں اور پڑھوں تو اس کے بعد یہ ایک عجیب و غریب جسے میں بڑی مشکلوں سے میں نے اس چیز پر قابو پایا کہ نہیں یہ اب ایک ہی تو چیز آتی ہے کہ پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی دو چار لفظ لکھ لیتے ہیں اگر یہ بھی نہیں رہا تو پھر اب زندگی کیسے گزرے گی چنانچہ یہ میں نے کہا کہ یہ ان کے بعد ایک جو بڑا عجیب و غریب احساس ہوا تھا وہ یہ دھیرے دھیرے وہ چیزیں تو ختم ہو گئیں لیکن اب بھی ایسا ہے کہ جیسے ان کے لکھے ہوئے میں اسکرپٹ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو کبھی چاہتی ہوں کہ ان کی چیزوں کو اور خاص طور سے مسودوں کو محفوظ ہاں بالکل کسی وہ آرکائیول جی ہاں تو وہ میں نے خود کچھ لوگوں سے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ کچھ بیٹھیے میرے ساتھ اور یہ میں آپ کے حوالے بھی کر دوں تاکہ حفاظت سے محفوظ ہو جائیں یعنی کسی ادارے کو میوزیم جی ہاں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی شخصیت میں اضافہ ہوا یعنی ان کے افسانوں سے قطع نظر ان کی شخصیت سے جو تقرب آپ نے حاصل کیا اس سے بھی آپ کی شخصیت میں اضافہ ہوا اب یہ قطعی طور پہ کہنا مشکل ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اثر بہت قبول کیا اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں اتنا نہیں کیا جتنا مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ ان کے اثر سے مجھ میں جی۔ آئی ہیں جی۔ مثال کے طور پر پہلے وہ کچھ لوگوں کا کام کرنے کے لیے بہت جلدی آمادہ ہو جاتے تھے اور بہت لوگ انہیں گھیرے رہتے تھے اور وہ اس طرح کے کام ہوتے تھے کہ اس میں وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا تھا اور بڑے وہ جھگڑوں کے کام ہوتے تھے کسی کی دکان نہیں ہے اس کے پیچھے جانا اور کسی کو اس کی ضرورت ہے اور کہیں کوئی پریشان ہے اور کسی کو مکان نہیں ہے یہ اس طرح کی چیزیں بہت تو میں اس وقت بہت پریشان ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ بھائی کچھ وقت تو اپنے لیے بھی رکھیے کیونکہ ہر وقت آپ اسی طریقے سے گھومتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے پریشان ہوتے رہتے ہیں خصوصاً دوسرے لوگوں کو جن کو آپ اس سلسلے میں تنگ کرتے رہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو اس کے لیے اس کے لیے تو کہتے تھے کہ نہیں تم بھی کرو گی یہ ابھی نہیں کرو گی لیکن آگے چل کے تم بھی یہی کرو گی اور بڑا عجیب و غریب یہ واقعہ ہے کہ ان کے بعد وہی لوگ جب آتے ہیں تو میرے اکثر ضروری کام جو میرے اپنے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتی ہوں میں اور معلوم نہیں کس طرح سے میں ان کے کام میں لگ جاتی ہوں جی۔ اور اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہے ان کا اثر میرے اوپر جی۔ یا میں سوچتی ہوں کہ کچھ تھوڑے سا میں جب علی گڑھ سے آئی تو کچھ میں نے بالکل دوسرے ہی ماحول میں تربیت پائی تھی تو مجھے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی تھیں جو اس وقت تو مجھے لگتا تھا کہ بہت صحیح ہیں لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کرشن جی کے ساتھ رہ کے کہ یہ باتیں مجھ میں کچھ تھوڑی سی غلط تھیں جو ان کے کچھ کہنے سے اور جی۔ کچھ ان کے صرف محسوس کروانے سے جی۔ میں نے کچھ سنوار لی میرا خیال ہے ادب کے علاوہ اور اس طرح کے رفاہی کام کرنے کے علاوہ ان کو اور کس چیز سے دلچسپی تھی یعنی ان کا کوئی انتہا انہیں لکھنے کے علاوہ جس کے بارے میں وہ خود کہتے تھے کہ اللہ سب کی روزی روٹی کا سلسلہ پیدا کر دیتا ہے اگر مجھے قلم نہیں دیا ہوتا تو میں کیا کرتا تو اس کے علاوہ انہیں ایک تو اچھا کھانے پینے کا اچھا۔ بے انتہا شوق تھا اور خاص طور سے وہ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ بھائی اردو زبان کا اردو زبان تہذیب کا ایک حصہ ہے اور اسی تہذیب کا ایک حصہ اچھا کھانا بھی ہے ہم اس سے کہتے تھے کوئی برا کھانا کھا کے ویجیٹیرین کھانا کھا کے اچھا ادب تو تخلیق کر ہی نہیں سکتا اور بڑی کانٹروورشیل سی بات تھی اس کے بعد وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ بھئی اچھا کھانا بھی بہت اچھی چیز ہے اور اگر خدا توفیق دے تو سیاحت ضرور کرے اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ بچپن ان کا کشمیر میں گزرا جی۔ تو کشمیر کے مناظر سے دریا سے پہاڑوں سے بے انتہا شغف تھا نہ صرف شغف بلکہ انہیں بہت محبت تھی وہ پتھروں کو دیکھ کے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بچھڑے ہوئے ساتھی مل گئے ہوں ان کو جی۔ اور وہ گھنٹوں جھیل کے کنارے یا درختوں کے نیچے یا قدرتی مناظر کے ساتھ گزارنا بہت پسند کرتے تھے چنانچہ کبھی اگر کبھی دوسری جگہوں پہ جائیں یورپ وغیرہ اور لوگ بہت خوش ہو کے انہیں بڑی خوبصورت جگہیں اپنے ملک کی دکھاتے تھے تو وہ اس میں تھوڑے سے بخل سے کام لیتے تھے تعریف میں تو میں کہتی تھی یہ تو غلط بات ہے اتنی خوبصورت جگہ ہیں کہتے بھائی ٹھیک ہے یہ کوئی جھیل ہے ارے کشمیر میں دیکھو یہ کوئی چنار ہے ہمارے کشمیر کے چنار دیکھو تو وہ کشمیر کے سلسلے میں ذرا وہ قدرتی مناظر سے قدرتی تھی اچھا اب آپ کو جانا ہے اور جگہ بھی اس لیے ہم صحبت کو مختصر کرتے ہیں یہ ایسا ہے کہ دیکھیے یہاں آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں تو مذہبیت کا زیادہ زور ہے جی۔ تو یہاں یہ لوگوں کو اور خاص طور پر ویسے بھی مسلمانوں میں یہ چیز بہت لوگوں کو چونکاتی تھی کہ آپ نے صحیح قدردانی اپنی جگہ ایک ایسے شخص سے شادی کی جو مذہباً ہندو ہے حالانکہ کرشن جی مذہباً ہندو تو میرے خیال میں کبھی بھی نہیں تھے تو اور پھر ہمارے ہاں ہندوؤں کو جو اسٹیٹس مسلمانوں نے اپنے ذہن میں دے رکھا ہے وہ بھی اس کا کوئی جواز نہیں ملتا اللہ میاں نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ ہم نے ایک لاکھ اسی ہزار پیغمبر بھیجے تھے تو کیا ہندوؤں کے حصے میں کوئی نہیں آیا ہوگا اس میں سے تو ان کو آپ اہل کتاب میں شمار کر سکتی ہیں یوں تحریف تو بائبل میں بھی بہت ہوئی ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی بہت ہوئی ہے تو لیکن بعض لوگ اس پہ چونکتے ہیں تو آپ نے اپنے ایک مضمون میں یہ کہا تھا کہ آپ نے ان کو مسلمان کر لیا تھا اور مسلمان ہو گئے تھے اس کی کیا تفصیل ذرا کچھ بتائیں وہ کچھ ایسا تھا کہ جب یہ سلسلہ ہوا تو اور کوئی صورت نہیں تھی وہ یہ کہتے تھے کہ تم تو جیسی ہو ویسے ہی رہو اور میری والدہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہیں اور دوسری باتوں میں بھی اعتراض تھا لیکن ان کو سب سے زیادہ مذہب کا تھا جی۔ وہ کہتی تھی کہ بھائی کچھ بھی ہو میں تو کبھی اس چیز کو قبول ہی نہیں کر سکتی ہوں کہ کوئی اس طرح کی چیز ہوئی حالانکہ وہ یہ بھی کہتی تھی خاص طور سے میرے بڑے بھائی <clears throat> اقبال رشید کو جب معلوم ہوا تو وہ تو بہت انہیں دکھ ہوا مجھ سے کہنے لگے دیکھو میری میرے دل میں کرشن چندر کی بڑی عزت تھی لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ بھئی آدمی شادی کے لیے مسلمان ہو جائے یا کوئی اور دوسری اس طرح کی صورت ہو تو یہ تو بڑی شخصیت کی کمزوری ہے تو یہ باتیں کرشن جی کو معلوم ہوتی رہتی تھیں وہ کہتے تھے بھائی یہ باتیں جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ سب میرے ذہن میں آئی ہیں اور آتی رہتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے تم یا تمہاری والدہ چاہتی ہیں اسی طرح سے ہونا چاہیے اب اس میں کچھ باتیں ایسی ہو گئیں کیونکہ ان کی ایک بچی اس وقت شادی کے قابل تھی جی۔ اور وہ مسئلہ بہت بڑا ہو گیا تھا اس لیے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا ہمارے ہاں اس قدر خلاف تھے لوگ وہ لوگ بھی اس چیز کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس وجہ سے کہ اگر اس بات کا اعلان کر دیا گیا تو اس کی وجہ سے بچوں کی زندگی پہ بہت اثر پڑے گا اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ خیال بھی نہیں تھا یہ احساس بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو جائے گا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں پہلے ختم ہو جاتی لیکن اب ایک صورت دوسری ہو گئی چنانچہ یہ تمام باتیں مجھے کہنا پڑی لیکن یہ کہ صرف اس وجہ سے ورنہ دیکھیے کرشن جی کیا مذہب تو میں اب تک نہیں سمجھ پائی ہوں ہاں، ہر مذہب میں جتنی ان کا مذہب تھا ہاں، ان کا کچھ عجیب و غریب طور طریقہ تھا اور اتنے عرصے ساتھ رہ کے ان کے اب عید بقرعید پہ ان کو جو ایک خاص خوشی ہوتی تھی صبح سے اٹھ کے وہ تمام چیزیں وہ چاہتے تھے کہ ساری وہ باتیں ہوں جو کہ تہوار کے موقع پہ ہوتی ہیں خوشی کے موقع پہ اور انہوں نے کہا بھی یہی کہ میرے تو ذہن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں بچپن کی کہ جو ایک مسلم کلچر سے وابستہ ہیں اور ان سے میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں گھر آ کے بچپن میں جب مسلم گھرانوں میں جاتا تھا وہاں پہ دیکھوں اور یہ دیکھوں تو میں اپنی ماں سے آ کے جھگڑتا تھا کہ میرے گھر میں کیوں نہیں آپ سوئیاں بناتی کیوں نہیں منائی جاتی تو جب کبھی وہ کچھ سمجھاتی تھی کہ یہ مسلمانوں کے تو بہت کہتے ہیں میں روتا تھا اور کہتا تھا کہ سوئیوں کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں تھیں ان کے ذہن میں اور کرشن جی اس طرح کے آدمی تھے کہ ان کے قول اور فیل میں تضاد نہیں تضاد نہیں تھا یہ بالکل میں بڑے وسوخ سے کہہ سکتی ہوں جی آپ نے لکھا تھا کہ یہ واقعہ دہرادون میں نینی تال میں نینی تال جی ہاں تو اس سلسلے میں کوئی کوئی کوئی ڈاکیومینٹ بھی تیار کیا گیا تھا جی ہاں وہ تھا لیکن وہ ایک وقت کچھ ایسی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے وہ مجھے دے دیا انہوں نے اپنے پاس تو کبھی بھی نہیں رکھا ہے جی۔ تمہارے پاس ہے تم جو چاہو اس کا کرو جی۔ میرا خیال ہے کہ میری والدہ کے پاس وہ ہونا چاہیے کیونکہ ایک بار انہوں نے کہا تھا انہوں نے مجھ سے لے کے رکھ لیا تھا اچھا۔ کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ آپ کی خواہش تھی آپ ہاں۔ اسے رکھیں لیکن اسے کسی ایسے وقت کسی کے حوالے نہ کریں جس سے یہ کوئی صورتحال ایسی ہو جس سے کسی کی بھی زندگی پر اس سے کوئی آنچ آئے جی۔ اس طرح کی چیز تھی پھر ایک بات اور تھی کہ کرشن جی اپنے نام سے اتنے پہچانے جا رہے تھے ہاں، ہاں۔ کہ وہ پھر اب وہ کچھ مجھے مناسب نہیں لگا ہاں۔ اور میں نے اسے کچھ بہت زیادہ ذاتی بھی سمجھا جی۔ لیکن اب جس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں یا تنقیدیں ہوتی ہیں جی۔ ان سے باتیں ذہن میں کچھ آتی ہیں لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پلاننگ تو کی نہیں تھی بہرحال کوئی بات ایسی نہیں ہونے پائی کہ جس سے آپ کو یہ احساس ہوتا کہ آپ کو کوئی یہ کہ ہوتا ہے بعض بعض آدمی کام کر کے بعض اوقات پچھتاتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا تو آپ کی تمام زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں بتا رہی کہ آپ کو اس کا پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا نہیں بالکل نہیں کسی لمحے نہیں زندگی میں اس طرح کا کوئی خیال نہیں آپ جانتی ہیں کہ اس دواجی زندگی میں تو اکثر ایک بے کیفی پیدا ہو جاتی ہے یعنی یہ کوئی عجیب بات نہ ہوتی اگر ہے معاملہ اور پھر سرد میں بھی ختم ہو جاتا ہے اور اپس اینڈ ڈاؤن بھی آتے رہتے ہیں کچھ ایسا بھی تھا کہ کرشن جی کی شہرت کچھ ایسی تھی کچھ دوستوں نے بتایا کچھ ان کے عزیزوں نے مجھے بتایا کچھ جو لوگ زیادہ جانتے تھے کہ بھائی یہ تو بہت ان کے مزاج میں تو تلون ہے اور یہ ہے اور ان کی زندگی میں تو بہت اس طرح کے واقعات آئے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے ساری باتیں اور اصل بات یہ تھی کہ جتنی باتوں تھی وہ خود مجھے بتا چکے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بہت برا آدمی ہوں اور اگر مجھے اپناؤ تو میری ساری برائیوں کے ساتھ لیکن کچھ شاید یہ بھی وجہ ہے کہ بہت جلدی تو ایک دوسرے کی زندگی میں آئے بھی نہیں تھے ہم لوگ ایک زندگی ان کی بھی گزر چکی تھی میری بھی کچھ تجربے ان کے بھی تھے کچھ میرے بھی تھے تو مجھے کبھی مشکل ہمیں اور انہیں اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ میں کبھی جی۔ کوئی مشکل نہیں پڑی جی۔ ہاں آپ بھی ذہین آدمی میچور وہ بھی ذہین میچور آدمی کہ اگر نیت اچھی ہو تو ایڈجسٹمنٹ تو زندگی میں اور انہیں یوں بھی مزاج کے اعتبار سے انہیں غصہ آتا نہیں ہاں، مگر یہ بہت صبر سے کام لیتے تھے حالانکہ میں انہیں کبھی کبھی پریوک کرتی تھی چاہتی تھی کہ وہ کچھ کہیں کسی بات پہ لیکن وہ بالکل نہیں ان کا کچھ مزاج ایسا تھا کہ جی تو اور کوئی بات اگر ایسی ہو کہ جو آپ ریکارڈ کرانا چاہیں مستقبل کے واسطے تو آپ فرمائیں نہیں بس جب میں یہاں آئی پاکستان تو ایک کرشن جی کے بہت قریبی اور عزیز دوست صحبہ لکھنوی جنہوں نے جی، جی۔ جو کو کرتے جی، ہاں۔ ہیں وہ مجھ سے ملنے آئے اور ان سے میں نے ایک بات پوچھی تھی کیونکہ وہ کتابیں سارا کرتے رہے کرشن جی کی کتابیں آپ بہت اچھی یہاں سے چھاپی جاتی ہیں مجھے بھی کچھ کتاب دیجیے تو اس سے انہوں نے ایک خطرہ یہ کہا کہ مجھے بہت میرے لیے بہت ذہنی تکلیف کا باعث ہوا کہ بھائی کتابیں تو ہم سمپ کے بعد چھاپ بھی نہیں رہے اور نہ یہاں پہ اب اس کے کوئی کسی دلچسپی ہے اور نہ وہ فروخت ہوتی ہیں اور نہ پڑھنے لوگوں کو اتنی دلچسپی رہ ہے تو وہ اس کے بعد پھر مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ مجھے ایسا خیال تھا یہ جیسے خود وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہاں پہ کتنا بڑا شدہ تھا اردو کو لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان میں میرے ادب کو پڑھنے والے موجود ہیں مجھے سمجھنے والے موجود ہیں اور اسی لیے جب کوئی نئی چیز لکھتے تھے تو ان کی پہلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ یہ پاکستان میں ضرور سارا ہوگا تو یہ چیز میں اس وقت آپ نے پوچھی تو میں کہوں گی کہ ابھی آنے والی نسلیں یا اور لوگ جو ہیں میری دلی خواہش یہ ہے میں سمجھتا ہوں اگر ابھی ان کے وقت کھٹیں تو وہ ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں گے حالانکہ آج کل یہاں اس کی پبلشنگ کی بزنس میں اس قدر کساد بازاری ہے کئی وجوہات سے ایک تو کباب کے اور کاغذ کے دام اور ہر, ہر طرح کی قیمتیں جی ہاں، اتنی بڑھ گئی ہیں کہ کتاب بڑی مہنگی ہو گئی ہے پھر اور پڑھنے والے کم ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ ادب کے پڑھنے والے اور بھی کم ہیں یہ جو ویسے ڈائجسٹ چھپتے ہیں بہت دکھتے ہیں گھٹیا قسم کے ناول بھی چھپتے رہتے ہیں بہت جاتے ہیں بہت زیادہ تو لیکن پھر بھی ایک طبقہ تو ہے بہرحال کہ جو ان کا قدردان ہے اور اگر ان کی کتاب چھپے تو یقیناً مقبول ہوگی یقیناً یہاں پر وہ حلقہ اس لیے کہ وہ تو مجھے اپنے یہاں پر اور اگر آپ دیکھیے جی، یہاں سب سے زیادہ مذہبی لٹریچر چھپتا ہے اور پہلے بھی یہ تھا ہندوستانی بھی ہمیشہ مذہبی لٹریچر چھپتا تھا مذہبی رسائی کا سرکولیشن بھی سب سے زیادہ ہوتا تھا لیکن یہاں یہ ہے کہ اب میں آپ کو گنوا ہی نہیں سکتا سارا ادب ناپید ہے سارا ادب ناپید ہے لائبریری میں کہیں آپ کو مل جائے تو مل جائے کاپی اس ادب کی جو آپ کا وقی ادب ہے اعلیٰ ترین سطح پر ہے اور آپ کی تاریخ کا تاریخ ادب کا لازمی جو ہے آپ کسی مصنف کی کسی کتاب کا نام لیجیے وہ آپ کو نہیں ملتی تو یہ صورتحال ہے لیکن پھر بھی اتنی کے میں اپنی ایک دلچسپی ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر وہ ہی تو ضرور بکیں گے جی ہاں، اچھا تو میرے خیال میں کیونکہ آپ کے جانا ہے ایک اور جلتے نہیں جی ہاں۔ اس لیے صحبت کو تو ہم نہیں ختم کرتے ہیں اور پھر آپ کا آنا ہوا بعد میں جی ہاں، اور موقع ملا تو پھر انشاءاللہ اور آپ سے